حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس کاموں کو ناپسند فرماتے تھے مردوں کا خلوق لگانا سفید بالوں کو سیاہ کرنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا شطرنج کھیلنا نامناسب مقام پر عورت کا اظہار زینت کرنا معوضات وغیرہ کے علاوہ دم کرنا تمیمیں لٹکانا منی غلط مقام پر ضائع کرنا اور چھوٹے بچے میں خرابی ڈالنا لیکن آپ اس آخری کام کو حرام نہیں فرماتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اکانوے